السلام علیکم آج ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا شاید آپ کو کافی دنوں سے انتظار تھا یعنی ٹیسٹ کنسٹرکشن آخر ٹیسٹ بنائے کس طرح سے جاتے ہیں وہ کون کون سے مراحل ہیں جن سے گزر کر ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنتا ہے اور پھر اس فارم میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم اس کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں بتائے گئے معیار کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں آج ہم دو چیزوں کی بنیادی طور پہ بات کریں گے ایک تو یہ qualities and requirement of a good psychological test اور دوسرے the process of test construction test construction کی بات کرنے سے پہلے ایک چیز ہم پہ بہت واضح ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ کچھ ایسی کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ کسی بھی اچھے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں ہونا ضروری ہے اگر وہ ایک ٹیسٹ میں نہیں ہوں گی تو اس کو استعمال کرنا یا پورے کانفیڈینس کے ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن کرنا اور اس کی بنیاد پر ٹیسٹ ٹیکر کے بارے میں کوئی فیصلے کرنا نہ تو آسان ہوگا اور نہ ایڈوائزبل یہ تین ایسی کوالٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم آئندہ بہت زیادہ تفصیل سے بھی بات کریں گے لیکن آج ہم مختصر طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں جن کے بغیر کوئی ٹیسٹ مکمل نہیں ہو پاتا one reliability validity and standardization کوئی معیاری ٹیسٹ یا جن ٹیسٹ کو ہم پورے وسوخ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور بنیادی طور پر میجر ڈسیزن میکنگ کر سکتے ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے ریلائبلٹی سے مراد ہے کسی ٹیسٹ کی ڈپینڈیبلٹی ان کی کنسسٹنسی یعنی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بار بار جب اس کو استعمال کیا جائے ایک ہی شخص کے ساتھ تو وہ ایک سے یا بہت سملر ریزلٹس دے اگر کسی کو ایک آئی کیو ٹیسٹ آج دیا گیا ہے اور اس کا آئی کیو آج اگر اس کے اوپر ہنڈریڈ اینڈ ففٹین ہے اور جب ہم اس کو دو ہفتے کے بعد یہی ٹیسٹ دوبارہ دیں تو تب بھی اس کا آئی کیو وہی آنا چاہیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجل ویریشن آ جاتی ہیں بعض اوقات پرسنل فیکٹرز بایولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص دوسری دفعہ اتنا اچھا پرفارم نہ کر پائے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے شاید کسی ایک آدھ نمبر کا فرق آ جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی ٹیسٹ کے اوپر اسی شخص کا اسکور آج 115 ہے اور کل 95 ہو اگر ایسا ہے اور پھر جب ہم تیسری دفعہ دیں تو کوئی اور اسکور آ جائے تو پھر وہ ٹیسٹ جو ہے اس کو ہم ریلائبل ٹیسٹ نہیں کہیں گے ریلائبل ٹیسٹ از کنسٹنٹ اگر اس طرح کی انکنسٹینسی آئے گی تو اس ٹیسٹ کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے اور اس کو ہم کسی شخص کی آئی کیو کا ایک اچھا معیار یا اچھا اسٹینڈرڈ نہیں سمجھ سکتے اس کی بنا پر کسی شخص کو سلیکٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا غلط ہوگا the second important characteristic is validity validity means that a test should measure what it is suppose to measure جس مقصد کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا جس ڈومین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے کوئی ٹیسٹ بنایا جس ابلٹی کو جانچنے کے لیے کوئی ٹیسٹ بنایا وہ ٹیسٹ اسی کی جانچ کرتا ہوں آپ نے ٹیسٹ تو بنایا میتھمیٹیکل ابلٹی کو دیکھنے کے لیے لیکن ٹیسٹ میجر کر رہا ہے میموری بہت سے اچیومنٹ ٹیسٹ جو کہ ٹیچر میں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ انسٹرکشنل آبجیکٹو کے حوالے سے اچھے ٹیسٹ آئٹمس نہیں رکھتے انسٹرکشنل آبجیکٹو تو یہ تھا کہ کورس کے خاتمے پر اسٹوڈنٹ کے اوپر سائنس کے کانسیپٹ واضح ہوں گے اور ان کی وہ پریکٹیکل اپلیکیشن کر سکتا ہوگا لیکن جب آپ نے ٹیسٹ کے آئٹمس بنائے تو آپ نے کانسیپٹ لرننگ تو ٹیسٹ ہی نہیں کی آپ نے ٹیسٹ میں جو آئٹمس بنائے ان کا مقصد صرف اور صرف میموری کو ٹیسٹ کرنا تھا یعنی جس بچے نے وہ ٹیسٹ دیا کیا اس کو وہ تمام کنٹینٹ رٹا ہوا ہے یا نہیں جو کہ ٹیچر نے اس کو کلاس میں پڑھایا تھا so we can see the test was supposed to measure mastery of science concepts. The test was supposed to measure the ability to apply the knowledge learned in the class into everyday life situa situations. But the test is actually measuring rote memory. جو کہ اکثر ہمیں اسکول کے ٹیسٹوں میں دکھائی دیتا ہے یہی چیز اگر ہم کسی سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں بھی دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ نہیں ہے اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ویلڈ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے مختلف طرح کے اسٹینڈرڈ اور مختلف طرح کے پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں اور کئی طرح کی ویلڈیٹی ہم ٹیسٹوں میں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم آئندہ آنے والے لیکچر میں بہت تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کس طرح کی ویلڈیٹی موجود ہوتی ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کی جانچ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہمارے پاس موجود ہیں یہاں صرف یہی ذہن نشین کر لینا کافی ہے کہ ایک اچھا ٹیسٹ ویلڈ ہونا ضروری ہے اگر وہ وہ چیز میئر نہیں کرے گا جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے تو وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ نہیں ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تیسری خصوصیت جو ایک ٹیسٹ میں ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن یعنی اس ٹیسٹ کے ایسے نارمز موجود ہوں ایسی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہو جس کی بنا پہ ہم اس کے ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن کر سکیں نارم ریفرنس ٹیسٹ کے بارے میں ہم خاصی تفصیل سے بات کر چکے ہیں لیکن ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ نارمز ڈیولپمنٹ کا پروسیس کس طرح سے تشکیل پاتا ہے ابھی کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تین چیزیں ٹیسٹ میں ہونا ضروری ہیں ریلائبلٹی ویلڈیٹی اور اسٹینڈرڈائزیشن نا we come to the process of test construction test takes and place in various test ایک دم ہی کنسٹرکٹ نہیں ہو جاتا اس کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سوچتے ہوں گے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں ٹیسٹ بنانا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم میجر کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ کس قسم کا ہو کن لوگوں کے لیے بنایا جائے گا اس ٹیسٹ میں کس طرح کے آئٹمس ہوں گے کیا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ٹیسٹ بنایا جا رہا ہے یا کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یا بالکل ان پڑھ لوگوں کے لیے یا ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے خواہ وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ٹیسٹ کتنا لمبا ہوگا اس میں کتنے آئٹمس ہونے چاہیے آئٹمس کس طرح کے ہوں گے کیا ہم سب سے پہلے ایک دم ہی ایک ٹیسٹ بنا دیں گے اور اس کے بعد اس کو لے جا کر لوگوں پر استعمال کرنا شروع کر دیں گے یا پہلے ہمیں اس کو ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے چنانچہ ٹیسٹ سوچا جاتا ہے اس کے بارے میں تمام چیزیں سوچنے کے بعد ٹیسٹ بنتا ہے اس کو پھر ہم ایک چھوٹے سیمپل کے اوپر ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں اس ٹرائی آؤٹ کی روشنی میں جس کو ہم پائلٹ اسٹڈی بھی کہتے ہیں ہم کچھ چینجز اس ٹیسٹ میں کر سکتے ہیں چینجز میں بہت سی چیزیں شامل ہوں گی کچھ آئٹمس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو استعمال کیا تو کوئی نتیجہ اس میں سے اچھی طرح سے ہمیں مل نہیں پایا یعنی ان سے وہ ریزلٹس نہیں آ رہے تھے جس طرح کے یا جیسے ہم چاہتے تھے ہو سکتا ہے ان آئٹمس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں پھر ٹرائی آؤٹ میں ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ جو سیمپل جس کو ہم نے ٹیسٹ دیا ان میں کچھ پرابلمس ایسے تھے کہ کچھ آئٹمس کے الفاظ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے انہیں ان سے پوچھنا پڑا کہ اس کا کیا مطلب ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی لینگویج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سو ہم ان کا الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں کچھ آئٹمس کو نکال سکتے ہیں ان کے آرڈر کو تبدیل کر سکتے ہیں پائلٹ اسٹڈی کے دوران اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آئٹم زیادہ مشکل تھے کچھ زیادہ آسان ثابت ہوئے تو ان کا ہم سیکوینس اور ان کی آرڈر میں تبدیلی لے آتے ہیں چنانچہ پائلٹ اسٹڈی یا ٹرائی آؤٹ کے بعد ٹیسٹ کو ریوائز کیا جاتا ہے ریویژن کے بعد اس کو پھر ایک نئی شکل دی جاتی ہے ضرورت محسوس ہو اور بہت اس طرح کے موضوع کے بارے میں اس طرح کے کانٹینٹ پر ٹیسٹ بنایا گیا ہے کہ اس میں سینسٹیوٹی بہت ہے تو ہو سکتا ہے ہم اس کا ایک اور ٹرائی آؤٹ بھی کریں کم از کم ایک ٹرائی آؤٹ تو ہر ٹیسٹ کا ہونا چاہیے دوسرے ٹرائی آؤٹ کے بعد یا پہلے کے بعد ہی ہم اس کو پھر ایک ریویژن کرنے کے بعد ایک فائنل شکل دے دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم اس کے نارمز وغیرہ اسٹیبلش کرتے ہیں یہ تو ایک مختصر سا بیان تھا ان کا جو کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن میں اور ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک سرکولر پروسیس ہے جس میں ریویژن سے ہم ٹرائی آؤٹ سے ریویژن کی طرف جاتے ہیں ریویژن سے ہم دوبارہ ٹرائی آؤٹ کی طرف آتے ہیں ٹیسٹ بناتے ہوئے کم از کم پانچ چھ مراحل سے ہم گزرتے ہیں لیکن سب سے پہلا اسٹیپ جو کہ ہم ویسے بھی سمجھ سکتے ہیں that is test conceptualization conceiving the test conceiving the idea of the test یعنی سب سے پہلے یہ سوچنا کہ کیا ٹیسٹ ہوگا کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا کس کنٹینٹ پر وہ محیط ہوگا کیا چیزیں پوچھی جائیں گی کس طرح سے پوچھی جائیں گی کس زبان میں ہوگا اور سو آن اینڈ سو فورتھ وہ ایک ملٹیپل چوائس ٹیسٹ ہونے والا ہے یا ایک سبجیکٹو ٹیسٹ ہوگا اور اس کو گروپ میں دیا جائے گا انڈیویجلی دیا جائے گا مگر سب سے پہلے یہ ٹیسٹ کا آئیڈیا نا ویئر ڈز دا آئیڈیا اور the concept of a test come from in first place بہت سی ایسی سورسز ہیں جہاں سے ہم ایک ٹیسٹ بنانے کا آئیڈیا لے سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہو سکتا ہے یا سب سے پہلی سورس آف اسٹیمولیشن تو ہو سکتی ہے ٹیسٹ بنانے والے کی اپنی سوچ the test developers approach test developers interest observation experience اور ٹریننگ ٹیسٹ ڈیویلپر کس شعبے میں مہارت رکھتا ہے کس شعبے میں اس نے ریسرچ کی ہے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ ماضی میں کام کرتا رہا ہے اور اس کے کیا ایکسپیرئنس تھے اس کی بنا پر اس کو ٹیسٹ بنانے کے لیے بہت سے آئیڈیاز آ سکتے ہیں create need for measurement specific area بعض اوقات ہمارے گرد و پیش کے حالات میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جس کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان حالات میں ان کے اثرات کے نتیجے میں لوگوں میں کچھ چینجز آئے ہوں گے اور اس کو جانچنے کے لیے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں مثال کے طور پہ کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد جیسے پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا بہت بڑے فلڈز آئے اس کے بعد بہت سے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو افیکٹز ہیں ان میں بہت سے سائیکولوجیکل اور سوشل چینجز آئے ہوں گے بہت سے مسائل کا ان کو سامنا پڑا ہوگا اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹیسٹ بنانا چاہیے جو کہ ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کو پرسنالٹی ویریبلس کو اور اس سے متعلق دیگر چیزوں کو جان سکے نیولی ایمرجنگ سوشل اور pattern of behaviour might serve as a for development for example many test during the world war بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے معاشرے میں تھی ہی نہیں مثلاً جیسے ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر ایپلیکیشن آج سے تیس سال پہلے کمپیوٹرز ایسے موجود نہیں تھے جیسے کہ آج ہے کمپیوٹرز اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے جہاں بہت سے نئی طرح کے ایشوز کی اسٹڈی کرنا آسان ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں جن کو جانچنے کے لیے ہم ٹیسٹ بنا سکتے ہیں بہت سی ریسرچ سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کے ساتھ ساتھ لوگوں کے باڈی ویٹ میں تبدیلیاں آئیں اوبیسٹی بڑھ گئی بچے اوور ویٹ ہونے لگ گئے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی اس طرح کی تبدیلیوں کو دیکھنے کے لیے ہم کوئی ٹیسٹ بنانے کا سوچ سکتے ہیں اب بالکل ایسے کہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ جب جنگ عظیم واقع ہوئی تو ضرورت محسوس کی گئی کہ پرسنالٹی ٹیسٹ بنائے جائے اور ضرورت محسوس ہوئی کہ گروپ ایڈمنسٹریشن والے ٹیسٹ بنائے جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ٹیسٹنگ کی جا سکے چنانچہ جو ہمارے ارد گرد کے حالات نئی ٹیکنالوجی نئے واقعات نئی ایجوکیشن اور انسٹرکشن ان سے بھی ہمیں آئیڈیا مل سکتا ہے کہ آپ کو ایک نیا ٹیسٹ بنانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ ڈیویلپر جب ٹیسٹ کو کنسیو کرتا ہے یا اس کے آئیڈیا کو سوچتا ہے تو ٹیسٹ سے متعلق اور بہت سے سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں ہم یہاں پہ ان سوالات میں سے کچھ کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے واٹ از دا ٹیسٹ یہ دو سوال ہے ٹیسٹ میجر کیا کرے گا اور اس کا مقصد کیا ہے کس شعبے کے لیے ٹیسٹ بن رہا ہے اور یہ استعمال کس چیز کے لیے ہوگا سب سے پہلے وہ ان سوالات کے جواب تلاش کرے گا اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ ڈیزائن کیا جائے گا is there any need for this test what will be the sample of the test and what should be the test content کیا واقعی ہمیں اس ٹیسٹ کی ضرورت ہے کیا کوئی اور ٹیسٹ یہی چیز تو میزر نہیں کر رہے اور پھر یہ کہ اس ٹیسٹ کو کس سیمپل استعمال کیا جائے گا وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو ہم لے کر اس ٹیسٹ کے بنائیں گے اور پھر یہ ٹیسٹ کا کنٹینٹ کیا ہوگا کیا مختلف شعبوں سے سوالات اس میں رکھے جائیں گے یا صرف ایک ایریا کور کیا جائے گا اگلے دو سوال یہ ہیں کہ ٹیسٹ کی ایڈمنسٹریشن کیسے ہوگی اور ہم اس کو اس کے حوالے سے اس کو فارمیٹ کیسے کریں گے اس کی شکل کیا ہوگی گروپ میں استعمال ہوگا انڈیویجلی استعمال ہوگا سبجیکٹ خود سے اس کو فل آؤٹ کر لے گا خود سے پیپر پینسل ٹیسٹ بنائیں گے یا ایگزامینر یا جو ٹیسٹ دینے والا ہے یا ٹیسٹ ڈیولپر ہے وہ اس کو ایڈمنسٹر کرے گا اور ایک ایک سوال پوچھے گا اس سے کام کروائے گا یا یہ کہ یہ ٹیسٹ کوئی پرفارمنس ٹیسٹ ہے جس میں کسی پیپر پینسل کی ضرورت نہیں ہوگی ان سوالوں کے جب آپ سوچیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم سوالات یا آئٹمس کس طرح کے بنائیں گے آگے کچھ اور سوال ہے what should the ideal format of the test be should more than one form of test be developed what special training will be required of test users for its administration and interpretation what type of response will be required by the test یہ تمام سوالات ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے ٹیسٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا کس طرح کے سوالات ہوں گے کیا یوزرز اس کو ویسے ہی کر لیں گے یا کسی پریویس ٹریننگ کی ضرورت ہے یعنی اگر کسی پرائر ٹریننگ کی ضرورت ہے تو یہ ٹیسٹ سب کے لیے نہیں ہے لیکن اگر پرائر ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے تو سیمپل بہت بڑا ہو سکتا ہے پاپولیشن بہت وائڈ ہو سکتی ہے جس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پھر یہ will benefit from this test یہ ٹیسٹ کس کے فائدے کے لیے اور کس مقصد کے لیے اور کس یوز اور اپلیکیشن کے لیے بنایا جا رہا ہے کیا یہ ادارے کے لیے بنایا جا رہا ہے یا یہ ٹیسٹ ٹیکر کے لیے بنایا جا رہا ہے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں ٹیسٹ ٹیکر کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے اور کسی آرگنائزیشن کا بھی لیکن کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ آرگنائزیشن اپنے مقصد کے لیے بناتی ہے ادر وائز ٹیسٹ ٹیکر کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں بہت سے ٹیسٹ ایسے جو اسکریننگ پرپز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ آرگنائزیشن کے لیے بنائے جاتے ہیں نہ کہ ٹیسٹ ٹیکر کے لیے is there any potential for harm as the result of an administration of the test and how will meaning be attributed to score اور ٹیسٹ یعنی جب یہ ٹیسٹ دیا جائے گا تو اس سے کہیں سبجیکٹ کو یا ریسپونڈنٹ یا ٹیسٹ ٹیکے کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا مینٹلی فزیکلی یا سوشلی اور اس کے ریزلٹس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے گا اور کیسے استعمال کیا جائے گا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ norm reference versus domain reference والا ایشو بھی سامنے آتا ہے کیا ہم اس کو ریزلٹس کو کسی اور نارم کے حوالے سے انٹرپریٹ کریں گے یا ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ ٹیکر ہے وہ ایک خاص شعبے میں خاص فیلڈ میں پروفیشنسی رکھتا ہے یا نہیں ان تمام سوالات کے جواب ٹیسٹ ٹیکر اپنے ذہن میں سوچتا ہے جن سوالات کے جواب اس کے ذہن میں کلیئر نہیں اس کے لیے وہ ایکسپرٹ اوپینین لے سکتا ہے لٹریچر ریویو کر سکتا ہے اور مزید پڑھ سکتا ہے تمام سوالات کے جواب سوچنے کے بعد ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کا عمل وجود میں آتا ہے لیکن جیسے کہ ہم نے کہا ٹیسٹ کے لیے کنسپچلائزیشن سب سے پہلا اسٹیپ ہے جتنا اچھی طرح سے جتنا کیئرفلی کنسیو ٹیسٹ ہوگا کنسٹرکشن بھی اتنی اچھی ہوگی شروع میں اگر ان تمام سوالات کے جواب حاصل کر لیے جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپر کے ذہن میں وہ تمام آبجیکٹوز آ جائیں گے جو کہ اس ٹیسٹ سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اگر تو ٹیسٹ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے بنا رہا ہے تو کسی اور طرح سے بنایا جائے گا لیکن اگر کسی آرگنائزیشن کے لیے بنایا جا رہا ہے تو آرگنائزیشنل پرائیورٹیز کو بھی ذہن میں رکھا جائے گا یہاں پہ یہ سوال بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آئٹم جو ہیں ان کو کیسے ڈیزائن کیا جائے یعنی اچھے آئٹمس کون سے ہوں گے اور برے کون سے ہوں گے آئٹمس ڈفرینشیٹ کریں گے اچھے یا پروفیشنٹ لوگوں میں اور ایسے لوگوں میں جو کہ پروفیشن نہیں ہے اگر اچیومنٹ ٹیسٹ ہے تو کیا وہ قابل اور کم قابل اسٹوڈینٹس میں ڈفرینشیٹ کر لے گا یا نہیں کر لے گا ڈفیکلٹی لیول ان آئٹمس کا کیا ہوگا تمام کے تمام تر ٹیسٹ جو ہیں ان میں سب آئٹمس ایک ڈفیکلٹی لیول پر مشتمل نہیں ہوتے کچھ آئٹمس آسان ہوتے ہیں کچھ میڈیم ڈفیکلٹی والے اور کچھ بہت ڈفیکلٹ نہ تو کسی ٹیسٹ میں ایسے آئٹمس بنائے جاتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی حل نہ کر پائے اور نہ ہی ایسے آئٹمس جن کو ہر کوئی حل کر سکتا ہو ٹیسٹ آئٹمس ایسے بنائے جاتے ہیں جو کہ جاننے والے میں اور نہ جاننے والے میں ڈفرینشیٹ کر سکے اگر ہم سبھی آئٹم ایسے بنا لیں گے جس کو ہر کوئی حل کر سکتا ہے یا جن کا درست جواب ہر کوئی دے سکتا ہے تو ایسے آئٹمس بےکار ہیں کیونکہ یہ تو ہم نے ایسی چیزیں پوچھ لی جو کہ سب کو معلوم تھی اگر ہم ایسے آئٹمس بنا لیں جن کا جواب کسی کو معلوم نہیں تو بھی وہ آئٹمس بےکار ہیں کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ جاننا تھا کہ کن لوگوں کو پروفیشنسی حاصل ہے کن کو علم حاصل ہے اور کن کو نہیں چنانچہ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن میں آئٹمس کی ڈفیکلٹی لیول اور اسی حساب سے ان کی ترتیب کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کنسپچلائزیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹیسٹ کنسٹرکشن کا عمل شروع ہوتا ہے مگر اس سے پہلے جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے جو ریسرچر یا ٹیسٹ ڈیویلپر ہے وہ کچھ پائلٹ ورک کرتا ہے مختلف ٹیسٹوں کو دیکھتا ہے جنہوں نے اسی طرح کی چیزیں میجر کی یا میجر کرتے ہیں ان کو کیسے بنایا گیا ریسرچ میں مختلف طرح کے ٹیسٹوں یا آئٹمس کے بارے میں کیا انفارمیشن موجود ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کون سی چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ٹیسٹ میں انکلوڈ کرنی چاہیے ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد آئٹم کنسٹرکشن اور ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے کیا اپنے ذہن میں آپ کوئی ایسی سچویشن سوچ سکتے ہیں جس میں آپ ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہیں گے ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا اور آپ آئٹمس کس طرح کے بنائیں گے آپ نے اگر ایک تین سال کے بچے کو کوئی چیز سکھانی ہے اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لینا ہے تو کیا آپ پسند کریں گے کہ وہ پیپر پینسل ٹیسٹ ہو یا ایک پرفارمنس ٹیسٹ ہو کیا آپ اس ٹیسٹ میں یہ چاہیں گے کہ ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ خود سے لکھے یا آپ چاہیں گے کہ اس کو کوئی تصویریں دی جائیں اور ان تصویروں کی مدد سے اس کا ٹیسٹ کیا جائے یہاں پہ امپورٹینٹ چیز یہی ہے کہ ٹیسٹ ٹیکر کی عمر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اس کے لیے پکچرز اپروپریٹ ہوں گی ایبزیکٹ آئیڈیاز اپروپریٹ ہوں گے یا کاغذ اور قلم کی مدد سے ٹیسٹ کرنا ٹیسٹ کنسٹرکشن ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جب ہم سائیکولوجیکل میجرمنٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوالٹیٹو انفارمیشن کو حاصل کریں اس کو ایک کوانٹیٹیو شکل میں محفوظ کریں اس کا انالیسس کریں اور انالس کی بنیاد پر انٹرپریٹیشن کریں what we are trying to do is obtain qualitative information into a quantitative form اور we convert the qualitative information into quantitative form we are turning quality into quantity why because quantity is more pliable it is comparable and it can be subject quantitative information کو ہم دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ کمپیرزن میں استعمال کر سکتے ہیں کسی شخص کی اپنی پرفارمنس جو مختلف ٹیسٹوں پہ ہے اس کا آپس میں موازنہ کر سکتے ہیں مختلف اسٹیٹسٹیکل پروسیجر سے گزارنے کے بعد ہم نارمس کے حوالے سے انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں دوسری جانب اگر انفارمیشن صرف کوالٹی فارم میں ہو صرف الفاظ اور بیانات کی فارم میں کسی بھی ایک شخص کی بیان کی ہوئی چیزوں کو یا سچویشن کو ہم کسی اور کے بیان سے کمپیئر نہیں کر سکتے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹیسٹ یا ایک اوپن ہینڈیڈ سوال سو لوگوں کو پوچھیں تو سو لوگ آپ کو سو مختلف جوابات دیں اس کو ٹیبلیٹ کرنا بھی مشکل ہے اس کا انالیسس کرنا مشکل ہے اس سے کوئی معنی حاصل کرنا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ نے جواب کی کیٹیگریز بنا دی ہوں نیومیرک فارم میں تو آپ بڑی آسانی سے مختلف لوگوں کے جوابات کو مختلف کیٹیگریز میں فٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کا کمپیرزن کر سکتے ہیں اب کوالٹیز کو کوانٹیٹیز میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اسکیلنگ کا استعمال کرتے ہیں یعنی جو انفارمیشن ہم گیدر کر رہے ہیں یا اکٹھی کر رہے ہیں اس کو کسی طرح کے اسکیل کے مطابق حاصل کیا جائے اور جو انفارمیشن ہمارے پاس آئے وہ کسی نمبر کی شکل میں آئے ایسے نمبر جن کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہوں اسٹیٹسٹیکلی ضرورت پڑے تو ان کو ایڈ اور سبٹریکٹ کر سکتے ہوں ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی کر سکتے ہوں اور ان کے چاہیں تو ہم ان کے گرافس بنا سکتے ہوں اور چاہیں تو ہم اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کے ذریعے ان کو انٹرپریٹ کر سکتے ہوں numeric form helps in three things understanding common terminology comparison and statistical analysis یعنی ہماری کامن انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نیومیرک فارم میں اسٹیٹسٹیکل analysis کر سکتے ہیں اور کمپیرزن کر سکتے ہیں انٹرپریٹیشن بھی بہت آسان ہو جاتی ہے numeric فارم کے لیے جیسے کہ ہم نے بھی کہا ہم اسکیلس یا اسکیلنگ استعمال کرتے ہیں scale is a set of numbers اور other symbols whose properties model empirical properties of the objects اور traits to which the numbers are assigned یعنی جن پراپرٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں جن کریکٹرسٹکس کی یا ٹریٹس کی یا کوالٹیز کی ان کو ہم ایک خاص نمبر اسائن کر دیتے ہیں اور وہی نمبر جو ہے وہ نیومیرک فارم میں اس انفارمیشن کو ہم ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی جیسے ہم اگر ایک پرسنالٹی ٹریٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یا اس کی میجرمنٹ کر رہے ہیں مثلا ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے یس اور نو ہاں مجھے غصہ آتا ہے نہیں مجھے غصہ نہیں آتا لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کے سامنے ایک سے لے کے پانچ تک نمبر دیے ہیں ایک کا مطلب ہے ہمیشہ پانچ کا مطلب ہے کبھی نہیں اور تین کا مطلب ہے کبھی کبھار کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا سو so, ہم اس کو ایک اسکیل دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا جواب ایک سے لے کے پانچ تک ریکارڈ کر سکتے ہیں اب جو بھی جواب کوئی شخص دے گا وہ ایک سے لے کے پانچ تک ہی کسی نمبر کی صورت میں آئے گا آپ کا یہ ٹیسٹ یا یہ اسٹیٹمنٹ پانچ لوگوں کو دے دیں یا پانچ ہزار کو جوابات کی پانچ کیٹیگریز آپ کے پاس آئیں گی جس کا مطلب ہے کہ اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیس بہت آسان ہو جائے گا بنیادی طور پر ہم چار طرح کے اسکیل آف میجرمنٹ استعمال کرتے ہیں nominal scale ordinal scale interval scale اور ریشو اسکیل نامنل اسکیل سے مراد ہے ایسا اسکیل جس میں ہم انفارمیشن کو کیٹیگریز یا نیمز کی صورت میں اکٹھا کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے کسی سے پوچھا جینڈر میل اور فیمل دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں جواب آئے گا area of residence your own name the school that you belong to your likes and dislikes yes اور نو یعنی جب کسی شخص کا جواب یا ٹیسٹ ٹیکر کا جواب دی گئی کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فٹ ہو یا دی گئی کلاسز میں یا کلاسفکیشن سے کسی ایک میں جائے تو اس کو ہم نامنل اسکیل آف میجرمنٹ کہتے ہیں اس طرح کے اسکیل پر حاصل کی گئی انفارمیشن میں کوئی خاص اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا زیادہ سے زیادہ آپ فریکوینسیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے ہاں کہا اتنے لوگوں نے نہیں کہا اتنے لوگوں کا نام علی تھا اتنے کا نام سمینا تھا اتنے کا نام خاور تھا اس طرح کی انفارمیشن کو ہم نہ تو ایڈ کر سکتے ہیں نہ سبٹریکٹ نہ ڈیوائڈ نہ ملٹیپلائی زیادہ سے زیادہ آپ اگر چاہیں تو اس کی فریکوینسی کو پرسنٹیج میں کنورٹ کر سکتے ہیں مگر کچھ ٹیسٹ میں کچھ آئٹمس ایسے ہوتے ہیں جو کہ نامنل ہوتے ہیں آرڈینل میں جوابات ایک آرڈر میں یا ایک رینکنگ کے حساب سے جیسے کہ ابھی ہم نے کہا ایک سے لے کے پانچ تک کا اسکیل بنا دیتے ہیں ایک کا مراد ایک سے مراد ہے بہت کم پانچ سے مراد ہے بہت زیادہ اگر کسی نے ایک جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ ریٹ بہت کم پائی جاتی ہے اور اگر کسی نے کہا پانچ تو اس کا مطلب ہے اس میں یہ ریٹ بہت زیادہ درجے پر موجود ہے اس طرح کی انفارمیشن کو بھی ہم بہت زیادہ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس پہ زیادہ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ استعمال نہیں کیے جاتے اور نہ ہی کیے جا سکتے ہیں کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ رینکس اور آرڈرس کی فارم میں موجود ہے کچھ انفارمیشن ہمارے پاس ایسی آتی ہے جو کہ انٹرول اسکیل یا ریشو اسکیل پر ہے دونوں ایک ہی طرح کے اسکیلس ہیں لیکن ریشو اسکیل میں اور اس میں انٹرول میں بنیادی فرق ایپسولوٹ زیرو کا ہے ان اسکیلس پہ حاصل کی جانے والی انفارمیشن جو ہے وہ کسی بھی نیومیرک فارم میں آتی ہے اور اس پر تمام اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں ان پہ آنے والے اسکورس کو ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں سبٹریکٹ ڈیوائڈ ملٹیپلائی مثلا مثلاً آئی کیو کے اسکورس اچیومنٹ ٹیسٹ کے اسکورس یہ تمام اسکور جو ہیں ایسے نمبرس کی فارم میں آتے ہیں جن کے اوپر ہم کوئی بھی انالیس کر سکتے ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے اسی کے حوالے سے کی جاتی ہے یہاں پہ کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس کا کورس تو ہے نہیں اس میں ہم اسکیلس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہم بناتے ہیں ان کے آئٹمس یا تو نامنل اسکیل پہ انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں یا آرڈینل پہ یا انٹرول اور ریشو پہ یہ تو ایک طرح کے اسکیلس ہیں یعنی بنیادی طور پہ جو انفارمیشن اکٹھی کرنے کے اسکیلس آف میجرمنٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان چار میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے نامنل آرڈینل انٹرول یا ریشو لیکن اسکیلس کا لفظ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں ایک اور طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی مختلف طرح کے ٹیسٹ جو کہ اسکیلس کی فارم میں ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں مثلا سب سے پہلے age scale age scale if the test taker's performance on a test as a function of age is of critical interest, then the test might be referred to as an age scale. جس ٹیسٹ میں اس کے نتائج کو ٹیسٹ ٹیکرز کی عمر کے حوالے سے انٹرپریٹ کیا جائے اور بیان کیا جائے وہ ایج اسکیلس ہیں کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ گریڈ کے حوالے سے انٹرپریٹیشن دیتے ہیں grade scale of the test takers performance on a test as a function of grade is of grade scale یعنی ٹیسٹ ٹیکر کے ریزلٹس کے انٹرپریٹیشن اگر گریڈ کے حوالے سے کی جائے گی تو اس کو ہم گریڈ اسکیل کہیں گے ایک اور طرح کے اسکیلس جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا وہ ہے اسٹے نائن یعنی ایسے اسکیل جس میں ہم ایک سے لے کے نائن تک اس کی رینکنگ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یہ اسٹین آئن اسکیلس کہلاتے ہیں اسکیلنگ میتھڈس یوں تو بہت سے استعمال کیے جاتے ہیں یعنی جن اسکیل جیسے بھی ہم نے بات کی کہ ہم ایج اسکیل استعمال کر سکتے ہیں گریڈ اسکیل استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنا خود اسکیل بنا سکتے ہیں بہت سے اسٹوڈینٹس اپنی ریسرچ کے لیے نئے اسکیلس ڈیولپ بھی کرتے ہیں اسکیلنگ کے لیے یوں تو بہت سے پروسیجرس استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک پروسیجر جو بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لکٹ اسکیلس ایسے اسکیل جس میں لکٹ کے بنائے ہوئے اسکیلس کے مطابق ایک سے لے کے پانچ تک کی آپشن دی جاتی ہیں اور عام طور پر اگری سے لے کے ڈس اگری تک کنٹینیو استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایک سے لے کے پانچ تک نمبر اور بتا دیا جاتا ہے کہ ایک کا مطلب یہ ہے پانچ کا یہ تھری تقریباً نیوٹرل ہوتا ہے اور دو اور چار جو ہے اگری اور ڈس اگری کی کیٹیگریز تو اکثر پرسنالٹی اسکیل uh, جو ہیں استعمال کیے جاتے ان میں اس طرح کی اسکیلنگ استعمال کی جاتی ہے لکٹ uh, اسکیل پر بنیاد بنا کر method of pair comparisons test are present with pair must select one of the they defined as more appealing than the other and so on would each pair of score would receive a higher option the was considered more more justifiable by the majority of a group of ججز پیئر میں آپ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے پیئرز میں سے کمپیرزن کرتے ہیں اور بہتر آپشن کی سلیکشن کرتے ہیں اسی طرح کے اور بھی کچھ آپشن ہمارے پاس موجود ہیں مثال کے طور پہ sort and task in sorting drawings, printed cards drawings photographs objects اور ادر سچ presented. یعنی مختلف اس طرح کے کارڈ اور اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور ان میں سے سارٹ کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیکر کو کچھ اور طرح کی بھی اسکیلنگ اسٹریٹجیز استعمال ہوتی ہیں لیکن جیسے کہ ہم نے کہا لکھٹ اسکیل جو ہے غالباً وہ سب سے زیادہ پاپولرلی استعمال ہونے والا اسکیل ہے Categorical scaling scaling is another system that that relies on sorting. Stimuli are placed into one two or more alternative categories differ quantitatively with respect to some continuum. یہ تمام اسکیل ان کا ہم نے ذکر کیا یہ تمام کے تمام آرڈینل اسکیلنگ پر مشتمل ہے اور اس میں ایک خاص رینک آرڈر استعمال کیا جاتا ہے جس کے مطابق ٹیسٹ ٹیکر جو ہے اپنا جواب کرواتا ہے یا رجسٹر کراتا ہے لیکن کچھ ٹیسٹ ایسے بھی ہیں جو کہ انٹرول اسکیل کے اوپر بیسڈ ہے مثلاً تھرسٹن کے بنائے ہوئے scale the method of equal interval first described by Thurstone is one scaling method use to obtain data that are presumed to be interval so ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے کس نیومیرک فارم میں ریزلٹس کو ریکارڈ کرے گا تو اس کے مطابق ہم اپنے اسکیل کا یا اپنے طریقے کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق آئٹم رائٹنگ اسٹارٹ کی جاتی ہے ٹیسٹ کے آئٹمس لکھنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ٹریننگ کی اور تربیت کی ضرورت ہے ٹیسٹ کی نیچر کو دیکھتے ہوئے آئٹمس بنائے جاتے ہیں دیکھا جائے تو آئٹمس ملٹیپل چوائس بھی ہو سکتے ہیں اوپن اینڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں کچھ آلٹرنیٹ رسپانس کے آئٹمس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا سوال کا جواب اگر ہاں یا نہیں میں ہوگا تو وہ آلٹرنیٹ رسپانس ہوگا لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک اسٹیم یا ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جس کے جواب میں مختلف آپشنس موجود ہوتی ہیں اور ٹیسٹ ٹیکر نے ان میں سے اپنی پسند کی یا اپنے بارے میں درست آپشن جو ہے وہ منتخب کرنی ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف ٹیسٹ فارمیٹس ہمارے لیے اویلیبل ہیں جس کے مطابق ہم ٹیسٹ آئٹم جو ہیں بناتے ہیں لکھتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں three important consideration in item writing one what range of content should the items cover two which of many different types of item formats should be employed and three how many item should be return تیسرا سوال بہت اہم ہے پہلا ظاہری بات ہے کہ کس طرح کے آئٹمس ہوں گے کیسے لکھے جائیں گے وہ تو اہمیت رکھتا ہی ہے لیکن کتنے آئٹمس جتنے آئٹمس الٹیمیٹلی آپ کے ٹیسٹ میں ہوں گے آپ نے شروع میں اس سے کہیں زیادہ آئٹمس لکھنے ہیں آئیڈیلی تو شاید آپ کو ڈبل آئٹمس لکھنے چاہیے اگر آپ کے ٹیسٹ میں دس آئٹمس ہیں تو آپ کو کم از کم بیس تو ضرور لکھنے چاہیے اور بعض لوگوں کے اور بعض رائٹرس کے مطابق تو جتنی ریسپونس آپشنس کو پانچ سے ضرب دے دیں تو آپ کو اتنے آئٹمس لکھنے چاہیے جب ٹیسٹ کا ٹرائی آؤٹ ہوگا اور پائلٹ اسٹڈی ہوگی تو آپ اس میں سے بہت سے آئٹمس کو ڈراپ کر دیں گے ان کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور پھر ایسے آئٹمس ریٹین کریں گے جو سب سے اچھے ثابت ہوئے جس میں کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا اور جو جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں تمیز کر سکتے تھے چنانچہ لکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے ایک لمیٹڈ تعداد میں آئٹمز نہیں لکھنے بلکہ جتنے اچھے آئٹمس اس کانٹینٹ کو کور کر رہے ہوں وہ زیادہ سے زیادہ مجھے بنانے چاہیے آئٹم فارمیٹس بنیادی طور پر دو طرح کے آئٹم فارمیٹس ہوتے ہیں یہاں پہ ہم آئٹمس کی بات نہیں کر رہے آئٹمس تو بے شمار طرح کے ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی فارمیٹس آئٹم لکھنے کے اور آئٹم بنانے کے دو ہیں selected response format this type of format presents the examinee with the choice of answer and requires selection of one alternative اس طرح کے آئٹمس میں ٹیسٹ ٹیکر کو بہت سی ریسپانس آپشن دے دی جاتی ہیں جس میں سے وہ اپنی پسند کا آئٹم منتخب کرتا ہے وہ پرسنالٹی کے بارے میں ہو یا انفارمیشن بیسڈ ملٹیپل چوائس اس میں ایک سوال کی بہت سی آپشنس ہیں ان میں سے آپ کو ایک آپشن منتخب کرتے ہیں ٹرو فالس یا آلٹرنیٹ ریسپونس اس میں بھی دو آپشنز آپ کو دی گئی ہیں اس میں آپ اپنی مرضی کی آپشن منتخب کرتے ہیں اس طرح کے سوالوں کو ہم کلوز اینڈڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ٹیسٹ ٹیکر اپنی مرضی سے کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کو جو آپشن اویلیبل ہے اس میں سے وہ کوئی جواب منتخب کرتا ہے دوسری طرح کی option construct response format it is the response format that requires the examinee to provide or create the correct answer then just selecting it یعنی اس میں ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ دیے گئی آپشن میں سے کوئی آپشن منتخب نہیں کرتا بلکہ اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا جواب جیسے چاہے جس طرح سے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اس کی بنیادی طور پر تین صورتیں ہم استعمال کرتے ہیں completion type items short answers and essay type answers completion type جو کوشچنس ہوتے ہیں یا کمپلیشن آنسر جو ہوتے ہیں اس میں کچھ نامکمل حصہ اسٹیمولس کا یا یوں کہہ لیجیے کہ سوال کا یا بیان کا دے دیا جاتا ہے اور ٹیسٹ ٹیکر کو اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آر آئی ایس بی میں روٹرز انکمپلیٹ سینٹینس بلینک یا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ اس طرح کے ٹیسٹ میں کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے اور باقی سبجیکٹ یا ٹیسٹ ٹیکر جو بھی لفظ یا الفاظ چاہے وہ بیان کرتا ہے شارٹ آنسرز میں سوال کا جواب بہت مختصر مانگا جاتا ہے اور عام طور پہ اسپیس دے دی جاتی ہے جس کے اندر اپنا جواب ریکارڈ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایسے ٹائپ کوشچن میں سبجیکٹ کو یا یا ٹیسٹیک کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ جتنا چاہے جیسا چاہے اور جو چاہے وہ لکھے اب اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کی نیچر کیا تھی انسٹرکشنل آبجیکٹو کیا تھے اور ٹیسٹ کس مقصد کے لیے بنایا گیا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کمپلیشن ٹائپ ہوگا شارٹ آنسر ہوگا یا ایسے ٹائپ لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹیکل انالیس کو مد نظر رکھے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس آئٹم یا آلٹرنیٹ ریسپانس آئٹم جو ہیں they are very easy to be analyze statistically statistical procedure طرح کے ٹیسٹ آئٹم کے ساتھ بہت آسانی سے استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ ایسے ٹائپ کو کو یا شارٹ اینالائز کرنا کرنا ریکارڈ اور اسکور کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے وہ ایک لمبا پروسیس ہو جاتا ہے جہاں آسانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فکس ریسپونس کو استعمال کریں اسی طرح سے ٹیسٹ اسکورنگ جو ہے اس میں بھی یہی چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کو جب ریکارڈ کیا جائے تو اس فارم میں ریکارڈ کیا جائے کہ ان کی اسکورنگ بہت آسان ہو جائے کچھ ٹیسٹوں میں صحیح اور غلط جواب جو ہیں ان کو گن لیا جاتا ہے جتنے صحیح جواب ہوئے وہ ٹیسٹ ٹیکر کا اسکور ہے لیکن جب ہم کسی ایسے ٹائپ سوال کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ اتنا آسان نہیں ہے ہم محض صحیح اور غلط کی بنیاد پر اس کو ایویلویٹ نہیں کرتے ایسے ٹائپ آئٹم صحیح اور غلط آل اور نان والی کیٹیگری میں نہیں آ پاتا کیونکہ اس میں ڈگری آف ایکوریسی جو ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے یعنی کسی کا جواب ہو سکتا ہے ایک خاص حد تک درست ہو اور پھر کچھ حصہ درست نہ بھی ہو اس کے لیے ہم کسی اور طرح کا اسکورنگ پروسیجر استعمال کریں گے لیکن ابھی ہم چند بنیادی اسکورنگ پروسیجر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے model the concept underline this model higher the score on the test the higher the ability of measured for his response target items made in particular way taker earn cum credit with regard to particular concept یعنی کیومولیٹو ماڈل سے مرادی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ٹیسٹ ٹیکر نے جو درست جوابات دیے ان سب کو گن لیا جائے جمع کر لیا جائے اور جو اسکور ہوگا اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اسکور جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ٹیسٹ ٹیکر کو عبور حاصل ہے یا ماسٹری حاصل ہے یا اتنا زیادہ اس کا نالج ہے جتنا کم اسکور ہوگا اس کو اس کی کمزوری یا اس کی کم علمی یا کم عبور سمجھا جائے گا class model is the second model in this the test with earn test placement or category of score is presumably similar in some way class model کی اسکورنگ میں جوابات کی بہت سی کیٹیگریز پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور اس کے جواب کو اور اس کے اسکور کو کسی ایک کیٹیگری کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور جانچا جاتا ہے جس کیٹیگری کے مطابق اس کا جواب ہوگا اسی حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی اکثر نام ریفرنسڈ ٹیسٹ میں بھی یہی اپروچ استعمال کی جاتی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ڈومین ریفرنس ٹیسٹ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے ipsative scoring A typical objective in this scoring is the comparison of a test taker's score on one scale within a test with another scale within that same test. بعض ٹیسٹوں میں اپنے ہی سب اسکیلس موجود ہوتے ہیں اور اس میں کسی شخص کی اسکورنگ کرتے ہوئے ایک ٹیسٹ کے اسکور کو اسی کے اپنے اسکور کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے اسکورنگ کا یہاں پہ ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم ٹیسٹ کنسٹرکشن کریں گے اور اس کے آئٹمس لکھ رہے ہوں گے تو ہم اس کے ساتھ ضرور یہ بھی سوچیں گے جب اس طرح کا آئٹم بنایا جائے گا جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں اس کی اسکورنگ کس طرح کی ہوگی اور ٹیسٹ بنانے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو کلیئرلی بیان کیے جائیں سمجھداری میں سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسکورنگ بھی آسان ہو ٹیسٹ کا اگر پہلا فارمیٹ ہم بنا لیں تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم اس کو ٹرائی آؤٹ کریں ہم اس کو ایسے سیمپل کے اوپر ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں جو کہ اس پاپولیشن سے لیا جاتا ہے جس کے لیے ہم نے ٹیسٹ بنایا ہے ٹرائی آؤٹ اسی کنڈیشن میں کیا جاتا ہے جس میں ہم بعد میں اس کو استعمال کریں گے وہی حالات اسی طرح کے لوگ اسی ماحول میں اس کو استعمال کرتے ہیں ٹرائی آؤٹ کے جو ریزلٹس ہم حاصل کرتے ہیں اور اس کے سبجیکٹس کے جو اسکورس ہمارے پاس آتے ہیں ان کے اسٹیٹسٹیکل انالیس کے بعد ہمیں اس ٹیسٹ کی خامیاں اور خوبیاں پتہ لگتی ہیں یہاں پہ ہم آئٹم انالیس کے پروسیس سے گزرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کا ڈیفیکلٹی لیول کیا تھا ڈسکریمنیشن کس حد تک کرتا ہے کون سے آئٹمس گڈ آئٹمس ہیں کون سے آئٹمس بیڈ آئٹمس ہیں یہ سب کرنے کے بعد اس کی بنیاد پہ کچھ آئٹمس کو ریٹین کیا جاتا ہے کچھ کو ڈسکارڈ اور کچھ کو تبدیل لینگویج تبدیل کی جا سکتی ہے ورڈنگ تبدیل کی جا سکتی ہے الفاظ ریپلیس کیے جا سکتے ہیں آئٹم کی ڈیٹیلز کو بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے اگلے لیکچرز میں جب ہم آئٹم انالیس کی بات کریں گے تو ہم بہت تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ٹیسٹ جس کے آئٹمس ہم نے شاید ایک کمرے میں بیٹھ کے بنا لیے تھے زندہ عام حالات میں ایوری ڈے لائف سچویشن میں ہم اس کو جب آئٹم انالائز کرتے ہیں تو کس طرح سے ایک ایک آئٹم کی اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز کو دیکھا جاتا ہے اور تمام عمل سے گزرنے کے بعد جب آئٹم مکمل ہو جاتا ہے تو کس طرح سے ہم ہم جو نے شروع میں شاید دو سو آئٹمس بنائے تھے ان میں سے ہم صرف بیس آئٹمس کا انتخاب کرتے ہیں اسی عمل کے دوران آئٹمس کی اور ٹیسٹ کی اپنی ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی کو بھی میجر کیا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ان کی خامیاں دکھائی دیتی ہیں یا کمزوریاں دکھائی دی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اسی ٹرائی آؤٹ کے ریزلٹس کی روشنی میں ٹیسٹ ریوائز ہوتا ہے اس کی تمام خامیاں دور کرنے کے بعد اس کو بہت ریفائن طریقے سے ہم نئی شکل دیتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ استعمال کے لیے تیار ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہم ایک ٹرائی آؤٹ کے بعد ہی ٹیسٹ کو فائنل شکل دے دیں بعض اوقات ہم ایک ریویژن کے بعد دوبارہ اس کو فیلڈ میں لے جاتے ہیں دوبارہ سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر ایک دفعہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اب اس میں کوئی خامیاں نہیں رہ گئی اور ٹیسٹ کو اس میں کوئی پرابلم بھی پیش نہیں آیا تو پھر ہم اس کو ایک فائنل صورت میں استعمال کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن کا عمل ٹیسٹ کنسپچلائزیشن سے شروع ہوتا ہے اور پھر ٹرائی آؤٹ اور ریویژن سے گزرتا ہوا ایک فائنل شکل کو پہنچتا ہے اور فائنل شکل تک پہنچنے سے پہلے بہت سے آئٹم جو ہم نے شروع میں سمجھا تھا کہ بہت اچھے آئٹمس ہیں ان کو ہم شاید ٹرائی آؤٹ کے بعد ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اور ایسے آئٹم جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ ایوریج قسم کے آئٹمس ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بہت اچھے آئٹمس تھے اور وہ زیادہ اسکور کرنے والوں میں اور کم اسکور کرنے والوں میں تمیز کر سکتے تھے اور ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے تھے اگلے لیکچرز میں ہم بہت تفصیل سے اس بارے میں بات کریں گے کہ مختلف طرح کے ٹیسٹ کے آئٹمس کیسے بنائے جاتے ہیں ان میں کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے آئٹم انالیسس کس طرح سے کیا جاتا ہے اور ٹیسٹوں کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو کیسے میجر کیا جاتا ہے تب تک کے لیے آپ آج کے لیکچر پہ غور کیجیے اپنا دھیان رکھیے اللہ حافظ